و اصحاب اللہ خلاص اللہ رب اللہ ربا و خیر الخل کے باد اما بعد اعوذ اللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد الباہ دم رجال کم ولا رسول اللہ و خاطم النبیین و قان اللہ بک الشین علیمہ قال علیہ السلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین حضرات علماء کرام سامین گرامی آپ نے مجھ سے پہلے متعدد حضرات کے ایمان پرور جہاد آفری حقائق افروز خطابات سنے ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت سید سلمان گیلانی کی ایمان پرور نعتیں بھی آپ حضرات نے سماعت کیں میرے مخدوم اور آپ کے خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کے بھی جستہ جستہ آپ نے گفتگو سنی کویت سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان حضرت ڈاکٹر مولانا احمد علی صاحب سراج دامت برکات ہم کا آپ نے بیان بھی سنا ابھی انشاءاللہ آخری بیان ہمارے مخدوم یادگار اسلاف حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود دامت برکاتہم کا ہوگا حضرت مولانا احمد علی سراج صاحب نے جہاں پر اپنی گفتگو کو چھوڑا میں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آئیں آپ اور میں توجہ کریں اس امر پر کہ شریعت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کتنا ہے اللہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو قرآن میں سو بار بیان کیا رحمت عالم نے ختم نبوت کے مسئلے کو اپنی احادیث میں دو سو دس بار بیان کیا صحابہ کرام میں سے نمونے کے طور پہ ایک صحابی رسول کا واقعہ عرض کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں مسلم کذاب نے کیا نبوت کا دعویٰ جو جمامہ میں رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بد نصیب نے خط لکھا آپ نے جو جواب دینا تھا سو دیا لیکن اس کے احوال کی تفتیش کے لیے اپنے ایک صحابی جن کا نام حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری ہے ان کو بھیجا یہ حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری گئے اس کے علاقے میں اسے پتا چلا لاکھوں آدمی اس نے مرتد کر لیے تھے اس خیر القرون کے زمانہ میں لاکھوں آدمیوں کا مرتد ہو جانا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا حادثہ تھا لیکن اس کے باوجود میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جب صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی اگر مسلمہ کے ماننے والوں کی تعداد اس وقت ایک لاکھ تھی تو گویا مسلمانوں کے برابر سرابر صرف انیس بیس کا فرق تھا لیکن آج پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود مسلمہ کی پارٹی کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمہ کذاب کی طرح مسلمہ قادیاں کی پارٹی بھی انشاءاللہ اس دنیا سے جائے گی میں عرض کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری تشریف لے گئے مسائل میں کذاب کو پتا چلا اس نے موقع ضائع کیے بغیر ان کو گرفتار کیا اپنی مجلس میں لایا مسائل میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ دوستوں کا رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے پر کیا ذوق ہے میں آپ کی یا اپنی بات نہیں کر رہا میں نوجوانوں یا بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا امام اور مقتدی کی خطیب خطیب کی اور خطبہ کی میں بات نہیں کر رہا میں رحمت عالم کے صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو مسئلہ ختم نبوت سے متعلق کی دلچسپی کیا تھی یہ حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری گئے مسلمہ نے ان کو گرفتار کرایا اپنی مجلس میں لایا جولاں میں عرض کرتا ہوں دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ دہشت گرد طبقہ ہے تو وہ جھوٹے مدیان نبوت کا طبقہ ہے امت مسلمہ کے لیے یہی کام مسلمانوں کو گرفتار کرنا الٹا لٹکانا ان کے ٹکڑے کرنے یہی کام مسلم قذاب نے کیا تھا ہم دیکھتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یہی کرتوت قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے کہ ہمارے سر کے مستری محمد امین تھے ان کو بھی کادیا میں اسی طرح قتل کیا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے یہ سب سے بڑا دہشت گردوں کا ٹولہ جو حضور سرور کائنات کی امت کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی جان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں میں عرض کرتا ہوں آپ دوستوں سے حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری گئے مسائل میں کذاب نے ان کو گرفتار کرایا پابا جولاں دست بستہ مسلمہ کی مجلس میں لائے گئے مسلمہ کذاب نے ان سے سوال کیا دیکھتے ہی چھوٹتے ہی پہلی بات یہ کہی اتشد محمد محمد اللہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے حضرت سیدنا حبیب ابن زید نے اپنے دین و یقین کی تمام صلاحیتوں کو جمع کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ سینہ تان کے میرے رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے بلند آواز کے ساتھ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں آپ بھی کہہ دیں کہ محمد عربی اللہ کے رسول بلند آواز سے اور ثواب ہوگا محمد عربی اللہ کے رسول اتنا بڑا اجتماع بولنا چاہیے میں عرض کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ حضور کی نبوت کی گواہی ہے آپ فرش پہ بولیں گے حاضری عرش پہ لگے گی کیا معلوم کہ یہی بولنا آپ کا میرا اس ماحول میں کل قیامت کے دن حضور کی صفات کا ذریعہ بن جائے مل کے کہہ دو کہ حضور اللہ کے نبی جب حضرت سیدنا نا حبیب اپنے یہ, یہ نعرہ مستانہ بلند کیا مسلمہ نے ان سے دوسرا سوال کیا و انی رسول اللہ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں ممکن ہے آپ میں سے کا کوئی دوست میرے جیسا کوئی فقیر ہے بھی کوئی اور ہوتا وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتا سر ہلا دیتا مسلحت اختیار کرتا تک کا سہارا لیتا ادھر ادھر کوئی تعویل کی کینچی چلاتا کبھی کسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں استعارے کے رنگ میں اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا وہ آگے حضرت سیدنا حبیب ابن زید تھے جب مسلمہ نے کہا کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں سیدنا حبیب نے جواب میں فرمایا ان اوزنیا سم سمن سمائے ماتکول مجھے نہیں پتا تو کیا بک رہا ہے حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے میرے کان آمادہ نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے ہم آمادہ بولو بھائی آمادہ جو کہتے ہیں نہیں ہے اور سارے نہیں ہے تو بلند آواز سے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو یہ سننے کے لیے ہم آمادہ بس آپ میں اور ہم میں اختلاف تھوڑا سا فرق یہ ہے آپ سارے لکھنؤ سے آئے ہیں میں پنجاب سے آیا ہوں پنجابی شور بہت کرتے ہیں لکھنویوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی میاں ایک ہی مٹی ہیں بلند آواز سے بولے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے ہم آمادہ آپ کو اپنی ولایت مبارک ہو کبھی ہم مسکینوں کی پنجابی عزم کو بھی چلنے دیا کرے غلام احمد بھی تو آخر پنجابی تھا میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں مسائل میں کذاب نے غصے میں کہا اتسم و حاضا ولا تسم و حاضہ حضور کی نبوت کی بات آتی ہے وہ تو تم سن لیتے ہو میری نبوت کی بات آتی ہے وہ تم نہیں سن سکتے یہ کہہ کے اس نے اشارہ کیا ہماری تاریخ الکامل سے لے کر تبری تک تبری سے لے کر ابن خلدون تک امہات القتب میں سے اسماء و رجال کی ہوں یا تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں سیدنا حبیب ابن زید کے حالات کے زمین میں یہ واقعہ مذکور نہ ہو مسلمہ نے کہا تم حضور کی نبوت کی بات تو سن لیتے ہو میری نبوت کی گواہی مسلمہ نے کہا میری نبوت کی بات آتی ہے وہ تم نہیں سن سکتے یہ کہا اشارہ کیا جلاد کو اس نے تلوار مار کے اس کی دہشت گردی دیکھو جھوٹے مدعی نبوت کی تلوار مار کے ان کے اس نے حضرت حبیب ابن زید کی ایک ایک جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایک بازو کو کاٹا پھر یہی سوال کیا نہ سوال میں ترمیم ہوئی نہ جواب میں کمی ہوئی وہی حضرت حبیب نے کہا اس نے اشارہ کر کے ان کا دوسرا بازو کٹوایا پاؤں کاٹے گئے دونوں دونوں ٹانگیں کاٹی گئیں قبلہ جسم کٹتا رہا گرتے رہے وہ صحابی رسول جب تک اس کی جان میں جان باقی رہی ایک ہی کہتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو یہ بات سننے کے لیے میرے کان امادہ نہیں مل کے کہہ دو کان امادہ یہ تھا صحابہ کا ذوق آپ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تابعین کے دروازے پر یہ کون ہے یہ حضرت سید ابو مسلم خولانی ہے جلیل القدر جلیل القدر تابی انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکے دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے ان کے علاقے میں ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا اس نے کیا نبو اس کا نام تھا اس کا نام تھا وہ اسود انسی اس نے کیا جھوٹا نبوت کا دعویٰ حضرت سید حضرت یہ تابی جلیل القدر تابی حضرت ابو مسلم خولانی جنہیں عبداللہ ابن صوب بھی کہتے ہیں یہ ان ان کی والدہ کا نام ام امارا ہے یہ وہاں پر تشریف لے گئے مسلم نے دیکھا کہ مسلم کذاب نے صحابی رسول کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی انہوں نے جان دے دی مسلمہ کے قابو میں نہیں آئے کچھ پوچھنے کی بجائے اس نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کے لیے آگ کی بٹھی تیار کرائی جب اس کا ایندھن ایندھن جو ہے وہ اپنا ڈھیروں جمع ہو گیا اسے آگ لگائی اس کے شولے کرنے لگے آسمان سے باتیں حضرت ابو مسلم خولانی کو اس نے پکڑا پنگوڑے میں ڈالا یہ دوسرا جھوٹا مدعی نبوت تھا جتنے جس نے اتنی بڑی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا کہ تابع رسول کو اس نے آگ میں ڈالا میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ پھر آگ نے ان کے ساتھ کیا اثر کیا جاؤ مسند احمد کو اٹھا کر دیکھو کنز المال کو اٹھا کر دیکھو مولانا بدر عالم کی کتاب ہے ترجمان السنہ اس کو اٹھا کر دیکھو ہلیت الاولیاء کو اٹھا کر دیکھو جہاں پر دیکھو گے یہی واقعہ ملے گا اردو پڑھنے کا شوق ہے ہمارے مولانا محمد تقی عثمانی نے جہاں دیدہ لکھی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ اس میں اس طرح ٹھنڈی ہو گئی جس طرح محمد عربی کے والد سیدنا ابراہیم پہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا آج آپ دوست کہیں گے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی سو میں آپ دوستوں سے تیار درخواست کرتا ہوں آپ کے علاقے میں آپ کی حکومتیں آپ کے سینس والے وہ کیا کہتے ہیں جیکٹ تیار کرتے ہیں بلٹ پروف ہوتی ہے اس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی بعض چیزیں جو ہے وہ فائر پروف ہوتی ہیں ان پر آگ اثر نہیں کرتی آپ کے ہاتھوں میں گھڑی ہے یہ واٹر پروف ہے اس پر آئل پروف ہے اس پر پانی اثر نہیں کرتا لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں جہاں پر انسانی طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے قدرت کی میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے آپ اگر کسی چیز سے پانی کو بچا سکتے ہیں خیر سے بچا سکتے ہیں تو میرا اللہ مل کے کہہ دو آگ سے بھی اللہ آپ کو بولنے کی توفیق دے مل کے کہہ دو اللہ آگ سے بھی بچانے کا انتظام سیدنا سیدنا ابو مسلم خولانی نے فاتحانہ انداز میں آپ مسجد میں شاید اتنی شان و شوکت کے ساتھ خرامہ خرامہ کیا چلتے ہوں گے جس طرح یہ آپ کو فتح کر کے آئے دیکھنے والوں نے دیکھا اور جاننے والوں نے جانا کہ اسود انسی سے اور تو کچھ نہ ہو سکا اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو ملک بدر کیا بھائی کے اور ملک بدر ہو کہیں اور کا رخ کرے گا حضور کا غلام ملک بدر ہو وہ مدینے کا رخ کرے گا حضرت حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ ابن صوب ام سوپارا کے بیٹے یہ چلے ہیں ایک آپ ہیں ایک ان کے ساتھ اہلیہ ہے چھوٹے بچے ہیں ایک اونٹنی چار نفر کا کافلا مدینہ طیبہ میں پہنچے رب کی شان کو دیکھو سنا سے چلے تھے مدینہ تک پہنچتے پہنچتے کئی دن گزر گئے اس دوران میں میرے رب کے کرم کو دیکھو رحمت عالم کا بھی وصال ہو گیا سیدنا یہ اسود انسی بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی حکومت ہے زہر کا وقت ہے حضرت تمام صحابہ نماز پڑھ کے گھروں کو جا رہے ہیں ذرا توجہ کریں بہت ہی نفع ہوگا میں آپ کو وضو کے لیے ضرور وقت دوں گا میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی وہاں پر پہنچے صحابہ نماز پڑھ کے جا چکے ہیں مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں اکیلے حضرت فاروق اعظم پھر رہے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہے ہیں وہاں پر پھر رہے ہیں حضرت سید ابو مسلم خولانی گئے انہوں نے جا کر مسجد میں اپنی سواری کو باندھا وہاں کھجور کے جھنڈ میں خود گئے مسجد نبوی میں وہاں پر مسجد نبوی میں داخل ہو کے پندرہ بیس دن کے بعد سفر کر کے پہنچے تھے مسجد نبی میں داخل ہوئے زور سے کہا السلام علیکم حضرت فاروق اعظم نے یوں کر کے دیکھا ان کے جواب دینے سے پہلے جہاں کھڑے تھے اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے نماز شروع کر دی حدیث شریف میں آتا ہے ربا آشا سا لو اللہ لابر اللہ کما کال بسا اوقات بکھرے ہوئے حال پرا گندا چہرہ پھٹے ہوئے کپڑے اپنا گرد آلود گرد آلود منہ لیکن وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قسم اٹھا دے تو اللہ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا ان کی شکل کو دیکھا حضرت سید نا فاروق اعظم نے پہچان گئے کہ ہے تو کوئی موتی گودری میں چھپا ہوا حضرت وہ آئے حضرت سید نا ابو مسلم خولانی نواز پڑھ رہے ہیں حضرت سید نا فاروق اعظم ابو مسلم خولانی کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں انہوں نے پھیرا یہ بیٹھے اتحیات پہ فاروق اعظم آ کر بیٹھے ان کے قریب انہوں نے سلام پھیرا حضرت ایک طرف دوسری طرف حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں جوان کہاں سے آئے ہو عرض کی حضرت سنا سے فرمایا وہاں سنا سے انہوں نے کہا جی سنا سے خبر پہلے پہنچ چکی تھی فرمایا سنا ہے وہاں پر ایک آدمی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تم کیا تم اس کو جانتے ہو عرض کی حضرت جانتا ہوں فرمایا ہم نے سنا ہے اس نے ہمارے ایک ساتھی کو گرفتار کیا آگ میں ڈالا کیا یہ بھی تم نے سنا ہے انہوں نے کہا حضرت سنا ہے فرمایا ہم نے سنا ہے کہ جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا کیا یہ بھی صحیح ہے اس نے کہا حضرت صحیح ہے ذرا میرے ساتھ پھر تعاون کرے کہاں سے آئے حضرت سنا سے جہاں اسود نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت وہاں وہاں کیا ہے اس نے سنا اس نے ہمارے ساتھی کو گرفتار کیا حضرت بالکل صحیح ہے سنا اس نے ہمارے ساتھی کو آگ میں ڈالا حضرت بالکل صحیح ہے سنا ہے کہ ہمارے ساتھی پر آگ نے اثر نہیں کیا حضرت بالکل صحیح ہے میاں تم نے اس جوان آدمی کو دیکھا ہے جسے آگ میں ڈالا گیا جس کے اوپر آگ نے اثر نہیں کیا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ذرا توجہ کرے کوئی بات نہیں ایسے ہوتا رہتا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے اس پر اثر نہیں کیا انہوں نے کہا جی دیکھا ہے حضرت سید میری طرف دیکھے حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھایا اس کے کندھے پہ رکھ کے فرمایا میاں مجھے وہ تم معلوم ہوتے ہو عمر غلطی تو نہیں کر رہا یہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا انہوں نے وہ رو پڑے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے وہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت سید فاروق اعظم اٹھے ان کو بھی اٹھایا سینے سے لگایا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے عمر کو مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی جس پہ تو نے اس طرح احسان کیا ہے جس طرح محمد عربی کے والد سیدنا ابراہیم پہ تو نے احسان کیا تھا بھائی میں عرض کرتا ہوں میرے اللہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو قرآن میں سمجھایا سو دفعہ محمد عربی نے حدیث میں بیان کیا دو سو دس دفعہ صحابہ نے اس کی خاطر کرائے اپنے جسم و جان کے ٹوٹے تابعین نے اس مسئلے کے لیے آپ کو سلام کیے اب میں آنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیں ایما سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک مسئلے کی اہمیت کیا ہے سراج الائمہ حضرت حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا شرائ فکا اکبر کے اندر موجود ہے کہ داون نبوت باد نبی نا کفر بلی جمع کے حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے بولو بھائی کون ہے اب پتہ نہیں تم حصہ بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے چلو بھائی جو لکھنؤ کے دوست ہیں وہ نہ بولے جو ہمارے اپنے خون ہیں ان کو تو بولنا چاہیے ان کی نسلوں کو بھی بولنا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو بولنے میں کیا اشکال ہو رہا ہے لیکن اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس لیے زحمت دے رہا ہوں نہیں پتا آپ کو آپ کی قیمت کا نہیں آپ کو اپنی آواز کی طاقت کا اندازہ آپ بولیں گے فریق مخالف کے نظریات پہ زد پڑے گی مل کے کہہ دو حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے کون ہے رحمت عالم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں مسائل بیان کیے جائیں جاگ رہے ہو مجاہدوں کی طرح یا مجاوروں کی طرح میاں جاگ رہے ہو لگتا ہے تم تو بھاگ رہے ہو بولنے کی عادت ڈالو انشاءاللہ چلو سال میں ایک دفعہ ریہرسل ہی صحیح میں اب مسئلہ بھول جاؤں گا پھر مل کے کہہ دو حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے بولو بھائی کون ہے میں عرض کرتا ہوں مسائل بھی عام کیے جائیں تو اعتقاد بنتا ہے اگر واقعات بیان کیے جائیں تو نظریہ بنتا ہے ذہن سازی ہوتی ہے میں عقائد کی اس وقت عقائد کو عقیدہ کم عقیدے کی بات ضرور کر رہا ہوں لیکن میں اس وقت آپ دوستوں کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں نئی لڑائی ہماری قادیانیوں کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی جائیداد کی صرف اتنی بات ہے ہم نے ان سے کہا کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں تو آپ بھی مل کے کہہ دیں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا جو رحمت عالم کا نہیں ہمارا جب انہوں نے اپنا نبی علیحدہ بنا لیا اسلام علیحدہ بنا لیا صحابہ علیحدہ بنا لیے بجائے ابو بکر صدیق کے جن کے آپ تذکرے سن رہے تھے ان کی مسنت پہ نور الدین کو بٹھا دیا محمد عربی کی مسنت پہ غلام احمد قادیانی کو بٹھا دیا تو ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بولو بھائی ہمارا میں کہنا چاہتا ہوں قادیانیوں سے کہ تمہاری بھی ایک تحریک ہے ہم مسکینوں کی بھی ایک کوشش ہے بھائی بات لڑائی کی نہیں جھگڑے کی نہیں آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ حساب کرو تو تیئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو ایٹی نائن کو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت تک ایک سو سولہ سال ہوا چاہتے ہیں اس بات کو آؤ ہمارے ساتھ حساب کرو تم نے کیا کھویا کیا پایا ہم لوگ کہاں سے چلے تھے کہاں پر پہنچے غلام احمد نے قادیانی جماعت کی بنیاد رکھی وہاں لدھیانے میں چار علماء تھے مولانا عبداللہ لدھیانوی عبد العزیز محمد لدھیانوی یہ حضرات وہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے قادیانی مرزا قادیانی نے اس کی پارٹی نے کہا کہ ہم ان علماء کے فتوے کو نہیں جانتے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ہم دیکھتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے دارلوم دیوبند کے ایک بزرگ اٹھتے ہیں ان کا نام مولانا سہول خان ہے وہ فتویٰ مرتب کرتے ہیں چھ سو لباس کے اوپر دستخط کرتے ہیں وہ دیکھو مولانا محمد حسین بٹالوی اٹھے سات سو لمح کے انہوں نے دستخط کرائے پہلے صرف تین علماء نے چار نے کہا مرزا کافر ہے اب پورے ہندوستان نے کہا وہ دیکھو دہلی سے لے کر کیا کہتے ہیں کراچی تک اور وہاں کابل سے لے کر وہ بگلور تک پورے ملک نے کہا کہ مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے کون کادیا نے کہا ہم اس کو بھی نہیں مانتے میرے رب کی شان قادیانی گئے بہاول پور کی عدالت میں بھاگل پور کی عدالت میں ماریشش کی عدالت میں افریقہ کی عدالتوں میں قادیانی قادیانیت کی مردہ لاش کو لے کر پھرتے رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی در کبھی در بدر جس عدالت میں گئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہاول پور کے مقدمے کا وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی کیس پیش ہوا یہ اس زمانے میں نواب بہاول پور کی حکومت ہوا کرتی تھی فیصلہ دینے والا جج کا نام محمد اکبر تھا آپ حضرات کے یہاں برطانیہ میں اس زمانے میں وائس رائے کی میٹنگ ہوا کرتی تھی ساری دنیا کے وائس ادھر ادھر کے جتنے ہمارے علاقے کے نواب تھے بہاول پور کے اکٹھے ہو کر یہاں آپ کے لندن کے دارالعوام میں وائس رائے کی دعوت پر یہاں پر سلامی کے لیے سال کے بعد آیا کرتے تھے یہاں پر ان کو کہا گیا کہ قادیانی قادیانی جو ہے ان کا کیس ہے ذرا اس پر خیال رکھیں تو نواب آپ بہاول پور نے وائے سرائے سے کہا جناب وائے سرائے آپ نے ہماری فوجیں جائیدادیں تو لے لی ایک ایمان باقی رہ گیا ہے محمد عربی باقی رہ گئے ہیں میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہماری عدالت جو فیصلہ دے گی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے قادیانی قیادت بھی آئی محمد عربی کے غلام بھی آئے گربلا قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا محمد عربی کے امتیوں کو حضور کی غلامی پر ناز تھا ادھر کفر پیش ہوا جاگ رہے ہو بولو بھائی جاگ رہے ہو ادھر قادیانی آئے پوری قادیانی کی عادت آئی ادھر اکابر علماء کرام آئے بہاول پور کی عدالت ہے وہاں پر کسی کا کوئی قانون نہیں چلتا عدالت ہے یہ برطانیہ گورنمنٹ کا زمانہ تھا بہاول پور کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی دونوں طرف سے دلائل دیے گئے جب دلائل کو دیکھا تو بہاول پور کے جج نے کہا قبلہ پہلے علماء نے کہا تھا آج جج عدالت کے جج نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میں قادیانیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں قادیانیوں آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ حساب کرو بات لڑائی کی نہیں بات جھگڑے کی ہے دنیا میں فیصلہ کرنے کے لیے مختلف فورم ہوا کرتے ہیں پرا پنچایت ہے تھانہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا کوئی پنچایت ہوتی ہے تم نے مقامی دوستوں کے فیصلوں کو نہ مانا تم نے لدھیانے کی بات نہ مانی تم نے دیوبند و دہلی کی بات نہ مانی کبلا اب ان کے بعد پرہ پنچایت کی تو تم نے بات نہ مانی علماء کی تو تم نے نہ سنی یہ تو جج ہے جج نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میں عرض کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے اپنا حق مانگتے ہیں ان سے آج ان کا کوئی جج فیصلہ کرے ہمارے جج ان کے فیصلے کا احترام کریں گے کوئی یہاں کا جج فیصلہ کرے گورنمنٹیں اس کا احترام کریں گی تو قبلہ ہمارے بھی ججوں نے فیصلے کیے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے ہیں ان سب نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون اگر ہمارے جج کہتے ہیں ہماری عدالتیں کہتی ہیں تمہاری تمہاری جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کوئی فیصلہ کرے وہ ملک کے لیے قانون ہوتا ہے تو ہماری بھی آخر اسمبلی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بہت ہی ادب کے ساتھ کہوں گا آپ کی گورنمنٹ سے کہ وہ بھی اس مسئلے پر سوچے کہ ہمارا کل بھی ایمان تھا آج بھی ایمان ہے کل بھی ہماری ریکویسٹ تھی آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا تمہارے یہاں پر وہ ایک ایک جیوا وٹنس ہے ایک طبقہ یہاں کا ایک فرقہ وہ اعلان اپنے آپ کو کہتا ہے ہم مسیحی ہیں لیکن یہاں کی مسیحی برادری کہتی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارا حصہ نہیں میں اسی زمین میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے ایک پولیس والے کی وردی ہے وہ وردی کوئی غیر پولیس والا پہن کے آ جائے تم کہو گے اس نے جال سازی کی قبلہ اگر تم دنیا کے معاملے میں جال سازی برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان محمد عربی کی مسند پہ جالی محمد غلام احمد کو برداشت نہیں کر سکتے مل کے کہہ دو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بولو بھائی یہ ہمارے مل کے کہہ دو جو حضور کا نہیں ہمارا میں عرض کرنا چاہتا ہوں قادیانیوں نے اس فیصلے کو نہ مانا عدالتوں میں گئے ایک وقت آیا انیس سو چوہتر کی نیشنل اسمبلی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی معاف رکھنا وہ ہمارے قومی رہنما تھے بڑے قداور شخصیت تھے سیاسی قداور آدمی تھا مولویوں کی اسمبلی نہیں تھی اس میں ولی خان تھا اس میں اصغر خان تھا خورشید محمود کسوری تھا عبد القیوم خان تھا عبد العبیز پیر زادہ تھا ان میں کوئی مولوی نہیں تھا بڑی بھرپور اسمبلی اور زمانے کی اسمبلی میں گیارہ دن قادیانی جماعت کا معمولی آدمی نہیں ان کا خلیفہ جس کا نام مرزا ناصر تھا لاہوری گروپ کا اس کا نام مرزا صدر الدین تھا دونوں پیش ہوئے دو دن اس پر جرا ہوئی گیارہ دن اس پر جرا ہوئی میرے رب کریم تیری اتاؤں پہ قربان محمد عربی تیری اداؤں پہ قربان وہ ذرا دیکھو نا آج رحمت عالم کی ختم نبوت کا مسئلہ گیا قومی اسمبلی میں تو پوری اسمبلی بولی کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون بولتے نہیں ہو بھائی بولو بولو کون ایک وقت آیا اللہ نے کہا یہ سول حکومت ہے اس نے تو کام دکھایا فوج والے کیوں معروم رہے اس کے بعد آیا وقت وہ جناب جنرل ضیاء الحق کا وہ فوجی حکمراں تھا اس نے سیونٹی فور میں فتوا دیا اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایٹی فائیو ایٹی فور میں دس سال کا وقوع ہے تاریخ چل رہی ہے تاریخ کا پہیا چل رہا ہے زمانے کی زمانے کی رفتار کو تھامنے والوں ذرا توجہ کرو دنیا قادیانت کے متعلق کیا فتوا دے رہی ہے کہ چھبیس اپریل کو اس نے سات ستمبر سیونٹی فور کو کہا تھا اس نے چھبیس اپریل ایٹی فور میں کہا پہلے سول نے کہا اب فوج نے بھی کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون بولو بھائی قادیانیوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے قادیانی گئے ہائی کورٹ میں قادیانی گئے سپریم کورٹ میں قادیانی بہاور قادیانی لاہور ہائی کورٹ میں گئے کوئٹہ میں گئے پشاور میں گئے کراچی میں گئے وہاں سے بھاگے قادیانی جماز برگ کی عدالت تک گئے وہاں پر عیسائی حکومت عیسائی اپنا یہ حضرت علامہ صاحب بتائیں گے عیسائی جج ہے قادیانیوں کا یہودی وکیل ہے قادیانی خود کیس کرنے والے کفر سے آتشا ہوا لیکن کہتے ہیں حق کو اللہ کبھی کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر نگو نہیں ہونے دیتے دشمن کی عدالت تھی کور سے آدشاہ ہو گیا کور نے تسلیس کی شکل اختیار کر لی قادیانی کیس کرنے والے یہودی کیس لڑنے والا جج عیسائیوں کا تو اس عدالت نے بھی کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائی سنو میری درخواست دنیا جہان کا کوئی ایسا فورم نہیں جس پر قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا ہو اور امت نے لوگوں نے قادیانیت کے کفر کے خلاف فیصلہ نہ دیا ہو آج ضرورت ہے اس امر کی بہت ہی ادب کے ساتھ علماء کی موجودگی میں لوگوں کاسہ گدائی پھیلا کے رسول اللہ کے نام پہ حضور کی عزت کے نام پہ میں آپ سے خیرات مانگتا ہوں امت نے محنت کر کے اس کام کو ہم تک پہنچایا ہمارا فرض بنتا ہے کہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں مل کے کہہ دو مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون او میاں جو بوڑھے بیٹھے ہیں میری عمر کے جن کی قبر کی تیاری ہے میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں اپنی اولاد کو سمجھاؤ گلی کوچا میں ہر ایک تک یہ آواز پہنچنی چاہیے بچیوں تک بیٹیوں تک مردوں تک عورتوں تک میں کس کے سامنے کاسے گدائی پھیلاؤں کس کے سامنے درخواست کروں کہ آج کا جھوٹے نبی کی جھوٹھی تبلیغ کے لیے شب و روز کوشش کرتے ہیں سچے نبی کے سچے امتیوں سچ کی خاطر تم محنت نہیں کرتے یہاں گلاسگو میں قادیانیوں نے اپنا مرکز قائم کیا اپنی نام نہاد مسجد بنائی عبادت گاہ بنائی مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہے خدا کے بندو اگر ہندو کے پیچھے نماز کوئی مسلمان نہیں پڑھتا سکھ کے پیچھے نہیں پڑھتا قادیانی ہندو اور سکھ سے بھی بڑے کافر ہے ان کے پیچھے کیسے پڑھتے ہو تمہاری اولاد قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس جائے ایک آدمی بھی اگر قادیانی ہو گیا یہاں گلاس گو میں پوری آئے امت مسلمہ تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن رحمت عالم اللہ کے حضور تمہارے خلاف کیس دائر کریں گے یا اللہ کفر نے اس میرے امتی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا مسلمانوں نے اس کا ایمان بچانے کی فکر نہیں کی تھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں دنیا جہان کا کوئی قانون نہیں جو تمہیں اس بات سے روکے کہ ہم اپنے اس عقیدے کا بھی اظہار نہ کر سکے ساری دنیا کا قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کریں کہ جو حضور کا نہیں ہمارا نہیں مل کے کہہ دو ہمارا بولو بھائی اتنا ہی تو بات ہے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا حضور کے بعد جو نبو کل بھی مسئلہ یہ تھا آج بھی مسئلہ یہ ہے قبلہ ہم رہے یا نہ رہے آنے والی نسلیں دیکھیں گی کل بھی مسئلہ یہ تھا آج بھی مسئلہ یہ ہے آئندہ کل بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے بولو بولو وہ کون ہے وہ لاہور کا ہو یا قادیان کا وہ ایران کا ہو یا ہندوستان کا وہ غلام احمد قادیانی ہو یا جمامہ کا مسلمہ کذاب حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اس نے رسالت کا دعویٰ کیا اس کی کتاب کتاب کا نام حقیقت الوحی ہے کہتا ہے چودہ سو سال میں کسی اور کو نبوت نہیں ملی نبوت کا نام پانے کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں اس کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں ڈنکے کی چوٹ قادیان کا دہکان اغیار کے کہنے پہ امت مسلمہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں للکار کے کہتا ہے میں نبی ہوں تم جواب میں کہہ دو کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے ان تک پہنچاؤ اپنے پیغام اپنے عقیدے کو جو حضور کا نہیں ہمارا نہیں ہمارا میں آپ سے عرض کرتا ہوں مرزا قادیانی کی بات یہاں تک ہوتی تو شاید میں چپ ہو جاتا لیکن کیا عرض کروں مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں لوگوں میں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج میرے جیسا آدمی میں یہاں پر بیٹھ کے میں کہوں کہ میرا نام حبیب الرحمان ہے میں میں مولا حبیب الرحمان کا میں ضلع اور بروز ہوں ان کی جگہ میں تمہارا خطیب ہوں تم کہو گے مولوی صاحب سفید داڑھی کا احترام اپنی جگہ تم ہمارے مہمان اپنی جگہ لیکن جال سازی نہیں چلے گی قبلہ اگر ایک عالم دین کے مسئلے پہ تم جال سازی برداشت نہیں کر سکتے مجھے کہنے کی اجازت بخشو ساری کائنات کی عظمتیں قربان محمد عربی کی نالین مبارک پر آپ اور میں اپنے امام کے مسئلہ میں حکومتیں اپنے ملازم کے مسئلہ میں سربراہ مملکت اپنی صدارتوں کے چکر میں اگر جال سازی برداشت نہیں کر سکتے تو خدا کے بندے تم بھی کہہ دو کہ حضور کے مقابلے میں بھی ہم جال سازی برداشت نہیں کر سکتے یہ ہمارا آئینی حق ہے آپ کو آپ یہاں سے جائیں ختم نبوت کے مبلغ بن کے جائیں دائی بن کے جائیں دوست اور دشمن کو بتائیں بڑے آرام کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ہر ایک تک گونج لگنی چاہیے تم چار دن اس کی مشق کرو جو مسلمان ملے اسے کہو حضور آخری نبی ہے جو مسلمان ملے اسے کہو حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے جو مسلمان ملے اسے کہو غلام احمد اور اس کے ماننے والے کافر تھے چار دن کی محنت کرو انشاءاللہ تمہیں قادیانیت نظر نہیں آئے گی میں جو دوست کہتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد ہم ختم نبوت کا کام کریں گے درو دیوار میں کوچا بازار میں محمد عربی کی محبت میں سرشار ہو کے ختم نبوت کے ترانے گائیں گے جو کہتے ہیں ختم نبوت کے کام کو رحمت عالم کی عزت و ناموز کے کام کو ہم مسلمانوں تک پہنچائیں گے اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے بچوں بیٹوں تک پہنچائیں گے اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے وہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے کہ آپ یہ کام کریں گے ڈھیلی ڈھیلی کہتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے مول صاحب جان نہیں چھوڑتے چلو انشاءاللہ کہہ کے جان چھوڑو انشاءاللہ ایسے نہیں کام کریں گے مجاہدوں کی طرح للکار آنی چاہیے دوست دشمن کو پتا چلے کہ حضور کے غلام زندہ ہے حضور سرور کائنات کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اس پاغام کو آگے پہلاؤ حضور آخری نبی ہے اس کام کو لے کر آگے چلو میں تم سے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے کھڑے ہو کے ذرا ماحول کو تو دیکھو اس کام کو لے کر تم آگے چلو دنیا میں رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن حضور کی شفاعت آپ پر سایہ بگن ہوگی مل کے کہہ دو حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے اچھا بھائی تم تم ایسا بولتے ہو تو میں بند کر رہا ہوں آخر میری قسمت کم خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے میری قسمت میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی تم دو تاریخ راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اے خدا بازو کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے ذرا بلند آواز سے بلکہ اور بلند آواز سے اے خدا اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے فجر کی تم دو تاریخ راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اور کملی والے کے قدموں اور رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرج تیری بغل مان بھی کس بات پہ رشک ہے رشک ہے رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرج تیری پورے مان بھی کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو تو کیا بات ہے دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے اور اے خدا محبوب برحق حق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی کہہ دیجئے آمین ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑیاں بلند آواز سے اے خدا خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں زیارت کرا دے کبھی مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے ہجر کی تم دو تاریخ راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اور سبز گم کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹ کی باندھ کر ایسے تکتا رہوں ٹو گے ایٹ سبز گم سبز گم کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں لب پہ سلے آلہ کا میرے ورد ہو اور دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے اللہ زندہ دم دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے دن تو اڑتا پھروں گرد کا کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے اور روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو میزان پر آئے روز محشر ہر روز معاشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں اور یہ خاں ہے میرا تو تو کیا بات ہے اور روز میں تھوڑا سا بدل لو کو سلمان کی جگہ پہ کہ روز محشر کرم ہو مسلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر آ کے خود وہ فرش تو کہہ دے وہاں امتی ہے یہ سنا خان ہے میرا تو کیا بات ہے کیا بات ہے تم تم جو چاہو خدا کی رضا دوست تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو تھام لو دامن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تھام لو دام نے مستفا یہ مصرا تو سب کہے نا میرے ساتھ تھام لو دام نے ذرا مل کے جھوم کے میرے دوستو جھوم کے دھام لو دام نے مستفا دوستو نے کی جفا پہ جفا دوستو میرے آقا پر بڑے ظلم کیے کافی ہائے کبر نے کی کبر نے کی پہ جفا دوستو پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو تھام لو دامن ذرا زور سے دوست تھام لو عرض کیا ہے کہ توبہ تو بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر بھیجتے ہیں درود کیا بشر کیا ملک خود خدا دوست اللہ بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو تھام لو دامنے دوستو توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ توبہ سابر جی توبہ توبہ توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ ان کا ہے نقش پا دوست چاند تو ان کا ہے نقش پا دوست توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کی ہے خاک پا دوست تھام لو دامنے تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو ان کی زلفیں ہیں تفسیر واللیل کی بلند آواز سے اور بلند آواز سے ان کی زلفیں زلفیں ان کی زلفیں ان کی زلفیں اللہ اللہ ان کی زلفیں ان کی زلفے ہیں تفسیر اول کی ان کا چہرہ ان کا چہرہ ہے شمس دو ہاتھ صلی اللہ ان کا چہرہ ہے شمس دوہا دوستو تھام لو دامنے تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو اور وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم کیا بسرا کہہ دیا میں نے اللہ مجھے معاف کرے میں نے کیا کہہ دیا ارے بھائی اگلا مصرا تو سن لو کہ وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ہاں، خدا تو نہیں وہ خدا تو نہیں ہے ہاں، وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے از خدا دو ان کا رتبہ ہے بادز خدا دوستو تھام لو دامنے اور دیکھو شیخین کی یہ وفا دوستو دیکھو صدیق کی یہ وفا دوستو دیکھو فاروق کی یہ وفا دوستو اور دیکھو شیخین کی یہ وفا دوستو دوستو دیکھو شیخین کی یہ وفا دوستو مر کے بھی وہ نہیں ہے جدا دوست ایسے وفادار کوئی دیکھے تم نے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ ہیں دیکھو شیخین کی وفا دوستو تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو اس کے گھر میں نبی کی ہیں دو بیٹیاں کس کے گھر میں اس کے گھر میں اس کے گھر میں نبی کی ہیں دو ہم سر ہے عثمان کا دوستو کون ہم سر ہے عثمان کا دوستو تھام لو دامنے دوستو کوئی بزدل نہیں جو تقیہ کرے اپنا مذہب چھپائے کوئی بزدل نہیں کوئی بز دل نہیں کوئی بز دل نہیں جو تقیہ کرے شیر اللہ کا ہے مرتضا دوست شیر اللہ کا ہے مرتضا دوست تھام لو دامنے تھام لو دامنے اور تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو اور نعت لکھتا ہے سلمان گیلانی جب نعت پڑھتا ہے سلمان گیلانی جب نعت کہتا ہے نعت لکھتا ہے نعت پڑھتا ہے نعت سنتا ہے سلمان گیلانی جب دے فرشتے پروں سے ہوا دوستو دے فرشتے پروں سے ہوا دوستو تھام لو دامنے صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم اذان کا وقت قریب ہے وہ جس کے شانائے اقدس پہ کملی کالی کالی ہے ایسے تو نہیں زبان بلند آواز وہ جس کے شان نائے اقدس پہ کملی کالی کالی ہے اے وہ جس کے شان اک اقدس پہ کملی کالی کالی ہے یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے اور لہو دے دے کے سینچا اور گلشن توحید کو اس نے صلی اللہ لہو دے دے کے سی لہو دے دے کے سی گلشن توحید گو اس نے مکر ہے پتا پتا شاہد اس کی ڈالی ڈالی ہے مکر ہے اکراری ہے مکر ہے پتا پتا شاہد اس کی ڈالی ڈالی ہے اور وہ ہے بے شک بشر صلی صلاح وہ ہے بے شک بشر پر اور جس نے دیکھا وہ پکار اٹھا وہ ہے بے شک بشر پر جس نے دیکھا وہ پکار تھا یہ ہستی یہ ہستی تو خدا نے نور کے سانچے میں ڈالی ہے یہ ہستی یہ ہستی تو خدا نے انور کے سانچے میں ڈھالی ہے وہ جس کے شانہ اقدس پہ کملی کالی کالی ہے اور میں ہوں میں ہوں اللہ کا بندہ رسول اللہ کا نوکر کر صلی اللہ میں ہوں اللہ کا بندہ رسول اللہ کا جا کر ایک ان میں جان کا مالک ہے ایک ان میں دل کا والی ہے ایک ان میں ایک ان میں ایک ان میں جان کا مالک ہے ایک ان میں دل کا والی ہے میں ہوں اللہ کا بندہ رسول اللہ کا نوکر اور نہ اس کی بخششوں کی حد نہ اس کے مانگنے کی حد نہ اس کی بخششوں کی حد نہ اس کے مانگنے کی حد کہ اللہ دینے والا ہے رسول اللہ سوالی ہے نہ ویسا عطا کرنے والا نہ ویسا مانگنے والا کہ اللہ دینے والا ہے رسول اللہ سوالی ہے یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے لہو دے دے کے سینچا گلشن توحید کو اس نے مقر ہے پتا پتا شاہد اس کی ڈالی ڈالی ہے اور دعا سب کو شتم پر اور کرم کرنا ستم سہ کر گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اے دعا سب کو شتم پر اور کرم کرنا ستم سہ کر میری جان تجھ پہ قربان ہر ادا تیری نرالی ہے یہی ہاں ہاں یہی یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے اور روزہ اتھر پر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چلیں گے میرے ساتھ چلے تصور ہی تصور میں اللہ پاک ہمیں جسمانی طور پر بھی لے جائے تیرا روزہ اتھر پر کھڑے ہیں مواجہ اتھر پہ تیرا نظارہ اے جانے دو عالم ہو تو کیسے ہو تیرا نظارہ اے جانے عالم تیرا نظارہ اے جانے دو عالم ہو تو کیسے ہو ادھر اشکوں کی جالر ہے ادھر روزے کی جالی ہے ادھر اشکوں کی جالر ہے ادھر روزے کی جالی ہے اور ہوا محسوس جب مکے سے میں آیا مدینے میں صابر صاحب ہوا محسوس ہوا محسوس جب مکے سے میں آیا مدین میں وہاں ہر شے جلالی تھی یہاں ہر شے جمالی ہے وہاں ہر شے جلالی تھی یہاں ہر شے جمالی ہے حرم کے تائر اڑتے ہیں مگر گنبد سے ہٹ ہٹ کر کبوتر ابابیل چڑیا اے حرم کے تائر حرم کے تائر اڑتے ہیں اڑتے ہیں مگر گنبد سے ہٹ ہٹ کر کہاں سے یہ ادب سیکھا میری حیرت سوالی ہے کہاں سے یہ ادب سیکھا میری حیرت سوالی ہے وہ جس کے شانائے اقدس پہ کملی کالی کالی ہے یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے اور یہی تو پیروی صدیق اکبر کی ہے گیلانی اور یہی تو پیروی یہی تو پیروی صدیق اکبر کی ہے گیلانی کہ دجالوں سے لڑنے کی قسم میں نے جو کھالی ہے کہ دجالوں سے کہ کلزابوں سے لڑنے کی قسم میں نے جو کھالی ہے یہی ہاں ہاں یہی اس گلشنے ہستی کا مالی ہے میں ہوں اللہ کا بندہ رسول اللہ کا نوکر ایک ان میں جان کا مالک ہے ایک ان میں دل کا والی ہے